الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صحابي رسول سيدنا حضرت عقبا ابن عامر رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے پیغمبر علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ من نجا کہ اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی یعنی دنیا بھی سے گزرے اور آخرت بھی اطمینان سے گزرے اس کا کیا طریقہ ہے ظاہر ہے کہ یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ اسے پریشانی میں نجات کا راستہ ملنا چاہیے اور اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے یہ انہوں نے بہت بہترین اور عمدہ سوال پر پر علیہ السلام سے کیا اور یہ ایسا سوال ہے کہ ہر ایک اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا یا تو قرآن کریم سے اس کا جواب ملے گا اور یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیونکہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ ہی جو جواب دیں گے اور راستہ بتلائیں گے وہی نجات کا راستہ حقیقی معنی میں سمجھا جا سکتا ہے تو آپ نے بہت آسان انداز میں تین باتیں ارشاد فرمائی کہ اگر نجات چاہتے ہو تو تین باتوں کا خاص طور پر خیال رکھو پہلی بات ہے کہ اپنے کالج کا لسانک اپنی زبان کنٹرول میں رکھو اس سے تمہیں نجات ملے گی دوسری حدیث میں پیغمبر علی صاحب نے فرمایا کہ من سمت نجات جو آدمی بلا ضرورت بولنے سے خاموش رہا وہ نجات پا گیا ایک دوسری حدیث میں تاؤفر علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت کہ جو اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہو تو یا تو اچھی بات زبان سے نکالے نہیں تو چھپ رہے خاپا نہ بولے تو جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے گا غلط باتوں سے انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی عافیت سے رہے گا اور آخرت میں بھی اسے نجات ملے گی ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے بہت سی باتیں ایک صحابی کو نصیحت کے طور پر فرمائی اور اخیر میں آپ نے فرمایا اللہ عدل اعلیٰ ملا کی داری کا کلی کیا میں تمہیں سب کا خلاصہ نہ بتا دوں ضرور بتائیے فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اسے قابو میں رکھنا یہ بہت نصیحتوں سے بڑھ کر نصیحت ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا اللہ کے رسول زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر بھی ہم سے موافلہ ہوا نے فرمایا کہ ہاں جہنم میں چہروں اور سینوں کے بل گھسیٹ کر ڈالے جانے کا سبب یہی تمہاری زبان کی نکلی ہوئی باتیں ہوں گی نعوذ باللہ من اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو اگر نجات چاہیے تو زبان قابو میں رکھنی چاہیے جھوٹ سے غیبت سے بہتان سے غلط باتوں سے غالب گلوچ سے زبان بچانی چاہیے ایک حدیث میں پیغمبر السلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضا زبان کے سامنے آجزی کرتے ہیں ہاتھ پیر اور دیگر اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہے اگر تو ٹھیک ہے تو ہم بھی ٹھیک ہیں اور تو بگڑے گی تو ہم بھی بگڑے اس لیے کہ آدمی زبان سے گلوچ کرتا ہے تو زبان تو اندر چلی جاتی ہے دانتوں کے بیچ بدلے میں پٹائی کس کی ہوتی ہے ہاتھ پیر کی زبان تو اندر بیٹھی ہے اسے کون مار رہا ہے اتفاق سے کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا کہ کسی نے زبان نکال کے اس کو پٹائی کی ہو پٹ کون رہا ہے ہاتھ پٹ رہا ہے پیٹ پٹ رہی ہے پیر پٹ رہا ہے اور کرتوت کس کے ہیں زبان کے تو یہ سارے آدھا جو ہے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو ہمیں بچا کر کرے گی تو بھریں گے یہ مثال دی ہے پیغمبر السلام اور یہ تو دنیا کی بات ہے آخرت میں اس کی وجہ سے جو بھگتنا پڑے گا وہ بڑا خطرناک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت میں آئے گا چٹے کے چٹے لگے ہوئے ہوں گے نیکیوں کے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی تصویر پڑھی ہوگی فلاں کیا ہوگا فلاں کیا ہوگا بڑا خوش ہوگا کہ بس اب تو جنت پکی ہے لیکن جب حساب کے لیے پیش ہوگا تو منشتم آزا غورم آزا اس کو گالی دی اس کو پٹائی کی وہ سارے لوگ آ جائیں گے کہ جی ہمارا آپ دلواؤ دنیا میں تو یہ بڑا دادا بنا پھرتا تھا اس سے حق نہ لیا گیا بدلہ نہ لیا گیا اب کا دربار ہے بدلہ دلوایا جائے اب وہاں بدلہ کیسے ملے تو آڈر ہوگا کہ اچھا اس نے گالی دی تھی اتنی نماز اسے دے دو اس نے پلا کو کہا تھا چلو اتنی نمازیں دے دو اب ایک دو کو تھوڑی کہا ہوگا دسیوں کو کہا ہوگا وہ سب لائن لگا کے آ جائیں جائیں گے گے اور اور ساری عبادتیں اس کی ختم مستحقین ابھی رہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب بدلا کیسے ہو کہ اب جو لوگ آ رہے ہیں مطالبے کے لیے ان کی برائیاں وہاں سے ہٹا کے اس پہ دو لینے کے دینے پڑ گئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے آدمی اصل میں مفلس اور پلاش وہ دنیا کا مفلس نہیں ہے وہ تو کل کو مالدار بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایسے وقت میں مفلس ہوگا آپ کے بل ملنے کا سوال نہیں تو نجات اگر چاہیے تو سب سے بنیادی بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ عملی علیہ کا لسانک زبان ذرا قابو میں رکھو غصہ گرمی اگر ہو بھی جائے تو اسے ٹالنے کی کوشش کرو غصے کے تمازوں پر عمل نہ کرو گھر والوں کے ساتھ بھی نرم برتاؤ کرو یہ مردانگی نہیں ہے کہ آدمی گھر والوں پر ہر وقت روک جمائے ایسا ماحول بنا کے رکھے کہ بیوی بھی جو ہے کانپتی رہے اور بچے بھی جو ہیں تھر تھراتے رہے کہ بس ابا آ گئے کیا کہیں کیا کرتے ہیں ایک عجیب کشیدہ ماحول ہے یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم تمام ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں ہاں غلطی پر تنبیہ کرو مگر مناسب انداز میں ہر وقت غصہ گرمی کا ماحول نہ رہنے دو اور زبان قابو میں رکھو پیغمبر صاحب نے ماؤں کو نصیحت فرمائی بچوں کو کوسا مت کرو فرمایا ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور تم نے کوس دیا تو زندگی بھر کی ٹینشن ہو جائے گی اگر غصہ آ بھی رہا ہے تو اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے تو پہلی بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ عملی کاروائی کا لسان زبان قابو میں رکھو اس کے بعد فرمایا والی ایسا آتا بھائی تو تمہاری مصروفیت کے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے اس ٹکڑے کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کا منشا یہ ہے کہ آدمی بلا ضرورت گھر سے باہر وقت نہ یہ یعنی نہیں کہ بس چوپال پہ بیٹھے ہیں گھنٹوں گزر گئے سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں باتیں ہو رہی ہیں ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں خام بلا وجہ یا ہر وقت بس تفریح کے لیے اور ٹہلنے کے لیے چلے گئے کبھی اس شہر میں جا رہے ہیں کبھی اس پہاڑ پہ جا رہے ہیں کیا آفت ہے ہر وقت یہی مشغلہ کہ پکنک منانے چلے گئے ارے اپنے گھر میں رہو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ رہو اگر جاؤ بھی تو ضرورت پوری ہونے پر واپس آ جاؤ اس سے گھر کا ماحول بنا رہتا ہے گھر کے بچوں پر اثر پڑتا ہے اگر انہیں پتا رہے گا کہ والد گھر میں موجود ہیں تو بہت سی غلط باتوں سے وہ بچے رہیں گے اور جب آپ بھائی کا پتا نہیں کہ کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے تو بچوں کو کیا رہے گا وہ بھی اپنا اسی طرح سے آوارہ گردی کریں گے مٹر کریں گے تو علی بھائی تو بہت اہم نصیحت ہے اور آج کل کے دور میں ایک مزید بات پیدا ہو گئی جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گھر میں رہ کر اور ہر وقت موبائل میں گھسا رہے تو یہ بھی گویا کے گھر سے باہر ہی ہے کیونکہ اس میں جو مناظر دکھائی دیے جا رہے ہیں اچھے یا برے وہ گھر سے باہر کے تو اگر کے کے بظاہر وہ گھر کمرے میں بیٹھا ہے لیکن حقیقت میں وہ گھر سے باہر یہ آپ کی ضرورت کی چیز تو ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے مشغلے کی چیز ہے اور اس میں جو الگ مفاسد ہیں فواہش کے اور خرافات کے نویات کے وہ اپنی جگہ جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں تو اپنے کو بھی بچانا ہے اپنے گھر والوں کو بھی ان باتوں سے بچانا ہے ولی صاحب کا بڑی دکھ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کی طرف توجہ دے گھر کے ماحول کو سدھارے دیندار معاشرہ بنانے کی کوشش کرے بچوں پر بھی دھیان رکھے بچیوں پر بھی دھیان رکھے بڑے بڑے حالات آج پیش آ رہے ہیں عزتیں خراب ہو رہی ہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اور جب معاملہ بگڑتا ہے تو اب کبھی افسوس ملتے ہیں اور جو وقت ہے کنٹرول کا اس توجہ نہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا اس لیے ہو گیا کہ جب وقت تھا تو آپ نے اس کو توجہ نہیں دی اور جب وقت گزر گیا اور معاملہ بگڑ گیا اب آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ مشکل ہوتا ہے اس لیے انسان توجہ دلا رہے ہیں اپنے گھروں پہ توجہ ایسا آ کر دوں ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ حضرت مولانا پاری سید صدیق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا مراد آباد اور اس کے اطراف میں سفر ہوا تو ایک گاؤں میں پروگرام تھا سنبھل کے پاس تو حضرت تقریر فرما رہے تھے تقریر کے دوران جلال آ گیا اور فرمانے لگے کہ آج آپ لوگ مرغی پالتے ہیں اور شام کو گھر والے گنتے ہیں ہماری کتنی مولیاں تھیں وہ واپس گھر میں آئیں یا نہیں آئیں کڑوے میں بند کرنے کے لیے اگر گیارہ مولیاں تھیں اور دس آئیں اور ایک رہ گئی تلاش شروع ہو جاتی ہے بھائی کہاں رہ گئی کدھر چلی گئی بتائیے ایسے گنتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بکریاں آدمی پالتا ہے چرنے جاتی ہیں ایسے پالتا ہے نہانے جاتی ہیں تو پر گنا جاتا ہے یا نہیں گنا جاتا اور دھیان رکھا رکھا جاتا جاتا ہے یا نہیں نیا جانوروں کا دھیان ہے مرغیوں کا دھیان ہے بکریوں کا دھیان ہے اور بچیوں کا دھیان نہیں کہ کہاں جا رہی ہوں کب آ رہی ہوں کس سے مل رہی ہوں کس سے معاملہ طے کر رہی ہیں اور بچوں کے بارے میں فکر نہیں ہے رات لمبی گزر گئی اور گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہے یہ دراصل خرابی کی بنیاد ہے آدمی گھر میں رہے گا تو بچے بھی توجہ دیں گے اور آدمی خود بھی توجہ دیں گے جب گھر ہی میں نہیں ہے تو کیا خاک توجہ دیں اور یہ ساتھ ہے بھائی ایک چھوٹی سی نصیحت ہے مگر بہت عظیم شان ہے اور آپ نے تیسرے نمبر پر فرمایا غلطی اگر ہو جائے تو غلطی پر جمے مت رہنا رو دھو کے اللہ سے معافی طلب کر لو یہی معاملہ صاف کر لو دنیا میں بغیر توبہ کے اگر چلے گئے تو وہاں کوئی تلاشی کی شکل نہیں وہاں تو کافر لوگ یوں کہیں گے ساری زمین کے بھر سونا لے لیا جائے اور ہمیں نجات مل جائے نجات نہیں ملے گی نجات آج مل سکتی ہے جب تک دم میں دم اور جان میں جان ہے آج اللہ تعالی خیر الغافرین ارحم الغافرین غفور رحیم رحمان وہ ضرور معاف کر دیں گے بڑے بڑے پاپ کو دھو دیں گے اعمال نامے کو چمکا دیں گے ایک قطرہ چاہیے ندامت کا ایک قطرہ اللہ کے ہاں اس ندامت کے پترے کی بڑی قدر و قیمت یہ ایک قطرہ گناہوں کے پہاڑ کو ختم کرنے کے لیے کافی گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی اور نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوں گے بلکہ یہ آنکھوں سے جو قطرے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قطروں کی بدولت انسان کو اپنے عرش کے سائے میں آخرت میں جگہ عطا فرمائے ان قطروں کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے حدیث میں آتا ہے کہ سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کریں گے اس میں وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بھیگ جائیں اللہ کے ہاں اس قطرے کی بڑی قدر ہے تو جو آدمی یہ تین کام کرے گا زبان قابو میں رکھے اور گھر کی طرف توجہ دے اور گناہوں پر مغفرت طلب کرے روزوں کے معافی چاہے انشاءاللہ اسے یہاں بھی نجات ملے گی آخرت میں بھی نجات ملے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ رکھیں وصلى الله تعالى على خير خلقه